حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شکار یا کھیتی یا جانوروں کے کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھا اس کے اعمال صالحہ سے ہر روز ایک کے رات کی کمی ہوتی رہے گی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو چورانوے